تیز اور آرام دہ ذبح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چھریوں کو تیز کرنے کا اور انہیں جانوروں سے چھپانے کا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو تیزی سے ذبح کرے فائدہ ان تمام امور میں جانور کے لیے آسانی راحت اور سہولت کو مرحوظ رکھا گیا ہے عید کا افضل ترین عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ذوالحجہ عید الاضحیٰ کے دن کے بارے میں فرمایا آدمی کا کوئی عمل اس دن خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے مگر یہ کہ سلا رحمی کی جائے یعنی اس قریبی رشتہ دار سے تعلق جوڑا جائے جس سے قطع تعلق کیا ہوا ہو جانور کو نہ ڈراؤ نہ ستاؤ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کو گرا کر اس پر اپنا پاؤں رکھے کھڑا تھا اور اپنی چھری کو تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کو گرانے سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے کیا تم اس کو دو بار مارنا چاہتے ہو فائدہ حاکم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تم نے اسے گرانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کی مطلب یہ کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے منع ہے ہر بال کے بدلے نے کی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے صحابہ نے عرض کیا پھر ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا آجر ہے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی انہوں نے عرض کیا کیا اون کا بھی یہی حساب ہے کہ ہر ریشہ کے بدلے ایک نیکی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی خون کا پہلا قطرہ نوید بخشش حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کی طرف اور ذبح کے وقت اس کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت خاص طور پر ہم اہل بیت کے لیے ہے یہ ہمارے اور تمام دوسرے مسلمانوں کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے فائدہ دوسری روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت کا ایک لازمی خاصہ ہے کہ انسان کی بخشش ہو جائے گی سبحان اللہ بہت اعلیٰ بشارت ہے قربانی ذبح کرتے وقت اس کا مراقبہ کرنا چاہیے